علی علی پیوند جہاں بود علی بود نقش زمین بود زمان بود علی بود شاہی کے بلی وسی بود علی بود سلطان سخا و کرم موجود سو ہم سو ہم سو ہم لیا ہم یونس ہم ہم ہم ہم ہم ہم ہود علی صالح پیغمبر بیمر تاروں بو نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا نہ امن کا پیغام نہ ہو لی تھی علی تھا داتا نہ دعائیں تھی نہ جھولی تھی علی تھا خالق کی زباں کن بھی نہ بولی تھی علی تھا علی مولانا علی علی مولانا علی علی مولانا علی علی مولانا علی دلوں کی سدا نال بلا نے کیا فیصلہ میں وہ جائے گا وہ بھی محب ہے تیرا علی مولانا علی علی مولانا علی علی مولانا علی علی مولانا علی دروازہ خیبر کو اٹھا لے جو ڈوبتے سورج کو اشارے سے بلا لے طوفان کا رخ پھیر دے مشکل سے نکالے جب چاہے جہاں چاہے جسے چاہے بچا لے کل ایمان ہے تو علی حیدر علی حیدر رب کی پہچان ہے تو علی حیدر علی حیدر دین کی جان ہے تو علی مولانا علی علی مولانا علی علی مولانا علی علی مولانا علی جو فضیلت ہے وہ افسانہ نہیں ہے منکر ہے جسے تیری طرف آنا نہیں ہے جو ذات محمد کو ہی پہچانا نہیں ہے دنیا نے تجھے مانا مگر جانا نہیں ہے یہ تیرا جاہو حشم علی حیدر علی حیدر دم ہے تیرا سب پہ کرم علی مولانا علی تو سب سے بڑی خالق اکبر کی نشانی نہ اس کا کوئی ثانی نہ تیرا کوئی ثانی ہیں یہ قرآن کی تفسیر و مانی دنیا نے ابھی تیری حقیقت نہیں جانی آیت اللہ بھی تو وجہ اللہ بھی تو اسد اللہ بھی تو علی مولانا علی علی مولانا علی علی مولانا علی علی مولانا علی ہم تیرے مقلد ہے تو ہی اعظم ہے نور تیرا نور خدا بندے دو عالم ایک بھائی محمد ہے تیرا نور مجسم جھٹلائے میری بات کو کس میں ہے بھلا دم ہے تو ہی اعلی نصب شیر حق تیرا لقب کہہ رہے ہیں یہی سب علی مولانا علی علی مولانا علی علی مولانا علی علی مولانا علی ڈوبتے سورج نے کہا چاند ستاروں نے کہا جی نے کہا ان کا سفینہ تھا علی تھا یسرت تھا نہ مدینہ تھا علی تھا عابد نہ عبادت کا کری تھا علی تھا جس وقت پہ مرنا تھا نہ جینا تھا علی تھا علی مولانا علی علی مولانا علی علی مولانا علی علی مولانا علی تسکین دلو جان تو عبادت سے ملے گی تصدیق عبادت کو مبادت سے ملے گی سجدوں کو سنت تیری ولایت سے ملے گی توحید ہمیں تیری محبت سے ملے گی جو تجھے مان خدا وہ بھی منکر ہے تیرا یہ عقیدہ ہے میرا علی ماشا ناری علی ماشا ناری علی ماشا ناری علی ماشا ناری تیری شان میں قرآن قصیدے الحمد سے بلنا سے تلک ہے تیرے چرچے قرآن کی تلاوت سے کھلے راز یہ سارے بل فجر بھی بل شمس بھی بل لیل بھی تو ہے عقل میں آتا نہیں قلب سے جاتا نہیں کیا علی سمجھاتا نہیں علی تیرے علی کیا جس نے سلونی کا یہ دعویٰ جو پوچھنا چاہو گے جواب اس کا ملے گا ہاتھوں کی ہتیلی کی طرح سے ہے یہ دنیا میں ہوتا تیرے دور میں تو پوچھ ہی لیتا کن کا سفر یہ ستاروں کا نگر کیا ہے یہ سم سمر علی مولانا علی علی مولانا علی علی مولانا علی علی مولانا علی نے تیرے بعد یتیموں کو ستایا مولا تیری اولاد کو ہے خون رلایا ایک پیاسے مسافر کا لہو بن میں بہایا کی ردا لوٹ کے خیموں کو جلایا روئی تھی کر بلا آئیے شیر خدا لٹ گئی والے ابا علی مولانا علی علی مولانا علی جب شام غریب کردار دست پچھائی بازی کی بہن جو مسائب کی ستائی ایک ٹوٹا ہوا نے زلیے پہرے پہ آئی ہاتھوں سے جگر تھام کے دیتی تھی دہائی چھن گئی میری ردا بھائی بھی قتل ہوا آئیے کر مولانا علی علی مولانا علی علی مولانا علی علی مولانا کہتے ہیں زمانے سے یہی مظہر ہم کرار کی دہلیز کے نوکر رہتی ہے ہما وقت صدا ایک لبوں پر اس در سے بڑا سارے زمانے میں نہیں در مالک کون و مکان سات پر میں نہار ہے عقیدت کی علی مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی ماشا نہ